یحییٰ بن سعید نے عبد الرحمن بن وعلا سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار پنتالیس